بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے